صورت النساء آیت چونسٹھ وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما منافق لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کراتے تھے یعنی رشوت خور یہودیوں سے ان کو اس سے روکا گیا کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے حل کرایا کرو مگر وہ نہ مانے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا اور ان پر رحمت فرماتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے استغفار فرمائیں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے بشرط کہ وہ ایمان پر ہو اور خود بھی اپنی غلطی پر نادم ہو